بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اذان حج تصنیف امیر المجاہدین حضرت مولانا محمد مسعود اظہر حافظ اللہ تعالی تعارف الحمد للہ رب العالمین اللهم صلی على سیدینہ محمد آله وسلم تسلیمہ وهو معكم کم كنتم اللہ تعالی کا شکر کہ اذان حج شائع ہو رہی ہے اسلام کے ایک محکم قطعی اور عاشقانہ فریض حج بیت اللہ کی دعوت طریقہ اور تفصیلات الحمد للہ دینی تعلیم العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹون کراچی میں نصیب ہوئی حضرت اقدس بن نوری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے تھے مگر ان کی ابکری نسبتیں جامعہ میں ٹھاٹھیں مار رہی تھیں ان میں سے ایک نسبت عشق حرمین شریفین بھی تھی جامعہ کے اکابر سال میں کم از کم دو مرتبہ حاضری کی بھرپور کوشش فرماتے تھے حضرت اقدس مولانا محمد ادریس صاحب مرہٹھی رحمۃ اللہ علیہ تو اس عشق میں تقریباً فنا تھے جبکہ حضرت اقدس مرشدی و سیدی مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میر کارواں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہوا اور درجہ سادسہ کا سالانہ امتحان دینے کے بعد بندہ کو بھی اس قافلے کے قدموں میں جگہ مل گئی اور طارب علمی کے زمانہ بے سر و سامانی میں اللہ تعالیٰ نے حج بھی نصیب فرما دیا اور بار بار عمرے بھی الحمد للہ اعلیٰ ذالک حمدن کثیر طیبم مبارکن فی حج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت حج اور اذان حج کی توفیق بھی برہمت فرما دی اپنے گھر خاندان اور حلقہ احباب میں اور اپنے بیانات اور تحریر میں حج بیت اللہ کی دعوت چلتی رہی الحمد کئی افراد نے یہ دعوت قبول کی اور حج بیت اللہ کے لیے رخت سفر باندھا طالب علمی کے زمانے میں ہی حج کی مصنون دعاؤں پر ایک کتابچہ لکھا جس کا نام انمول تحفہ تھا اور یہ ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوا الحمد للہ شریفین کے راستے کھلتے گئے سفر میں آسانیاں ہوتی گئیں آخری سفر سن انیس سو ترانوے میں ہوا اور اس کے فوراً بعد انڈیا میں گرفتاری ہو گئی اور پھر منظر پلٹ گیا رہائی کے بعد بھی حالات ایسے ہی رہے والحمد للہ رب العالمین اعلیٰ حال پہلے دل کا شوق کچھ زیارت سے پورا ہوتا تھا اور کچھ دعوت سے زیارت سے محرومی ہو گئی تو بس دعوت ہی رہ گئی اور خدمت اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد بے حد شکر ہے الحمد للہ العالمین مضامین مکتوبات اور بیانات ہوتے رہے جب ان کی تعداد کچھ بڑھی تو جمع کر کے فوٹو کاپی کے ذریعے غیر مطبوعہ کتاب کی شکل بن گئی یہ کتاب حجاج کرام میں چلتی رہی الحمد حج بیت اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا رہا ہر سال جماعتی وفد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حد پر جانے لگا علیہ اسلام میں فریض حج کے شعور کی مہم اور دعوت بھی چلی اب اس سال اللہ تعالیٰ نے کتاب پر مزید کام کی توفیق عطا فرمائی ایک قریبی معامن بھی کتاب کے کام کے لیے نصیب ہوئے تو یہ جامع اذان حج تیار ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائیں برادر محترم مفتی عبید الرحمن صاحب اور برادر محترم مولانا نعمان خلیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت فرمائی اور تمام رفقائے دار البیان کا بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہترین صلہ اور جزائے خیر دارین میں نصیب فرمائیں ربنا تقبل منا ان کا سمیع العلیم ان کا انت طواب الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللّہ صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبِ وسلم تسلیمَََََََََََ كثیرن كثیر